السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سی کہانی عنوان ہے لالچ بری بلا ہے ایک فقیر نے کسی جنگل میں اتنا بڑا خزانہ دیکھا جس کو اٹھا کر لے جانے کی طاقت اس میں نہیں تھی تھوڑے دنوں میں ایک سوداگر کا بھی اس جنگل میں گزر ہوا جو کہیں اپنا مال بیچ کر آٹھ خالی اونٹ گھر کو واپس لیے جا رہا تھا فقیر نے دیکھا تو سوداگر سے کہا میں تمہیں اس چڑھ پر ایک بہت بڑے خزانے کا پتہ دے سکتا ہوں کہ جتنے اونٹ اس خزانے سے بھرو ان میں سے آدھے یا چوتھائی مجھے بھی دے دو سوداگر سنتے ہی آدھے اونٹ دینے پر راضی ہو گیا جس پر فقیر نے خزانے کا پتہ دے کر اس کے آٹھوں اونٹ تو دولت سے بھروا دیے اور ایک چھوٹی سی ڈبیا جس میں ایک بہت بڑا لال تھا خود اٹھا لی سوداگر نے روپے اور اشرفیوں سے بھرے ہوئے چار اونٹ پہلے تو خوشی سے فقیر کے حوالے کر دیے مگر دل میں خیال آیا کہ فقیر تو چوتھائی پر بھی راضی تھا میں نے خام خواہ آدھے اونٹ کے دیے اب بھی پوچھوں تو شاید دے ہی ڈالیں یہ سوچ کر فقیر سے کہا سائیں صاحب اے بے شک میں نے آدھے اونٹ دینے کو کہا تھا مگر آپ نے خود چوتھائی ہی مانگی تھی آپ اپنی بات پر قائم رہیں تو دو اونٹ مجھے اور ملنے چاہیے فقیر نے کہا بابا تم چاہو تو اب بھی دو اور لے لو مجھے دو ہی بہت ہیں سوداگر نے اپنے چار اونٹوں میں یہ دو بھی ملا لیے مگر لالچ نے اب بھی اسے چینا لینے دیا فقیر سے کہا اے سائیں مولا آپ تو فقیر آدمی ہیں اور میں دنیاوی باقی دو اونٹ بھی مجھے کو بخ دیجئے تو میرے بال بچے بھی آپ کو دعا دیں گے فقیر نے کہا اچھا بابا تمہاری یہی مرضی ہے تو لو یہ بھی لے جاؤ سوداگر سنتے ہی آٹھوں اونٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی خوشی گھر کو چل دیا مگر راستے میں خیال آیا گو دولت تو بہت ہے مگر فقیر کے پاس جو ایک لال رہ گیا ہے اگر وہ بھی مل جاتا تو مزہ ہی آ جاتا اس خیال کے آتے ہی اس نے اونٹوں کو تو نوکروں سمیت آگے روانہ کر دیا اور خود فقیر کی طرف پلٹ گیا سوداگر واپس آیا تو فقیر کہیں نکل گیا تھا یہ لالچ کا مارا دن بھر ڈھونڈتا پھرا اتنے میں اونٹ کہیں کے کہیں جا پہنچے تھے سورج ڈوبنے لگا تو بہت گھبرایا کہ جنگل میں کھاؤں کیا اور رہوں کہاں اتنے میں پاس کی جھاڑی میں کسی شیر نے دھاڑنا شروع کر دیا اور جب تک کہیں بھاگے وہ بو پا کر سر پر آ پہنچا اور دم بھر میں سوداگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے کیوں بھلا جانتے ہیں نا سوداگر کی کیا غلطی تھی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ